حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نے کہا اس ذات قسم جس دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بخص نہیں رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چالیس